ہیں اور آیات زیاد کی تعداد پانچ ہے اور عام موضوع دو ہیں ایک یہ کہ خبروں کے بارے میں اچھی تحقیق کر کے حملہ کیا کرو اور دوسرا یہ کہ خود اسلامی لشکر میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس میں صلح کرانے کا کیا طریقہ ہے تو یہ چند آیات میں یہ سارا موضوع بیان کیا گیا آیت نمبر چھ نو اور دس چودہ پندرہ یہ آیات چھ نمبر پڑھیں اے ایمان والو جب کوئی گناگار فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پہ حملہ کر دو جہالت کی وجہ سے اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ تو یہ بہت اہم حکم ہے کہ اسلامی لشکروں کو اسلامی جماعتوں کو اپنے کان کچے نہیں پکے رکھنے چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ الٹی سیدھی خبریں سن کے لوگوں کو مارتے رہیں کسی کے بارے میں پتا چلا یہ مخبر ہے یہ ایجنٹ ہے ایسے ہی بےچارے کو ٹھوک دیا مار دیا ایسا نہ کرو بلکہ ہر خبر کی تاکیق کیا کرو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اس پر بہت سارے واقعات مفسرین نظرات لکھتے ہیں بہرحال اصل قانون سے ہمیں غرض ہے وہ قانون ہمارے سامنے بیان ہو چکا